وہ چاہے تو ہوا تھما دے اس کی پیٹ پر ٹھہری رہ جائیں بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صابر شاکر کو